حضرت یزید بن او سے روایت ہے کہ حضرت ابو موسا اشعری رضی اللہ تعالیٰ بے ہوش ہو گئے تو ان کی ایک لونڈی جو ان کے بچوں کی ماں بھی تھی رونے لگی جب وہ ہوش میں آئے تو اس سے فرمایا کیا تجھے وہ بات نہیں پہنچی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے بعد میں ہم نے اس لونڈی سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ انہوں نے فرمایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہم میں سے نہیں جو مصیبت کے موقع پر چیخے چلائے بال مونڈے اور کپڑے پھاڑے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو چھیاسٹھ